شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں نحن علی کا نب بالحق ہم آپ کے سامنے ان کی سٹوری بیان کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ان فتن عام بے وسید ہدا بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ان کا یقین بڑھا دیا وہ السماوات فقول ہم نے ان کے دل باندھ دیے مضبوط کر دیے جب کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارے رب تو وہی ہیں جو تمام آسمانوں کے رب ہیں اور زمین کے رب ہیں لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا ہم اس کو چھوڑ کر کسی بھی معبود کی خدا کی دیتی کی عبادت اور ورشپ نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کر بیٹھیں تو ہم نے بہت بیجا بات کہی اور غلط بات ہماری زبان سے نکلی ہا اولائی قوم اتخذوا من دونه آلہا یہ لوگ ہماری قوم نے تو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا خدا بنا لیا لولا علیہم بسلطان بین وہ لوگ ان کی عبادت کے لیے کوئی واضح دلیل آرگیومنٹ ایویڈنس پروف کیوں نہیں لاتے فمن اظلم ممن افطلا اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑے اور جھوٹ بنائے اللہ پر اب جب تم اپنی قوم سے الگ ہو ہی گئے ہو اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس سے بھی الگ ہو گئے ہو ہاں سوائے اللہ کے کہ اللہ سے تو کوئی الگ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر چلو پناہ لے لو ایک غار کی طرف ینشر لکم ربکم من رحمتی ہی تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا وہ کم امر کم اور تمہارے لیے تمہارے اس کام کاج میں نرمی پیدا کرے گا اور تیار اور پریپئر کر کے رکھ دے گا یہ سورہ کہف کے دوسرے رکو کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے اصحاب کہف کل ہم نے مختصراً قصہ دو آیت میں تو سنا دیا تھا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا چند جوان تھے وہ اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک غار میں چلے گئے اور دعا مانگی اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کیجیے اور ہمارے اس کام کاج میں ذرا رہنمائی اور گائیڈنس ہمیں نصیب کر دیجیے ہم نے بھی ان کو کان پر ٹھپکی مار کے سلا دیا بڑی گہری نیند سلایا اور کئی برس تک سلا دیا ایک دو برس نہیں تین سو برس تک سلائے رکھا اتنی لمبی مدت ہم نے ان پر نیند تاری کر دی پھر ہم نے ان کو اٹھایا کھڑا کیا تین سو سال بعد جاگے پھر آپس میں ڈبیٹ کرنے لگے یار ہم کتنا سوئے ہیں کوئی کہتا ہے آدھا دن سوئے ہیں کوئی کہتا ہے صبح کو ہم سوئے تھے شام کو اٹھے ہیں پورا دن سوئے ہیں یہ آپس میں ان میں گفتگو ہونے لگی یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا لمبا عرصہ سوئے ہیں ہمارا یہ ہماری قدرت کا ایک نمونہ تھا واقعی ایک عجیب قصہ تھا لیکن یہی ایک عجیب قصہ نہیں اور بھی بہت سی بہت سی عجیب باتیں ہیں ہماری قدرت کے کارخانے میں سب پر دھیان دینا چاہیے بہرحال اب یہاں سے اللہ ذرا اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں دو باتیں یہاں پر سننی ہیں ایک تو ذرا اس قصے کی تفصیل کیا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ غار جس میں یہ لوگ جا کے چھپے تھے وہ غار کہاں ہے پہلے یہ سن لیجیے غار کہاں ہے مبصرین نے اس غار کو تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے اور اس کے اس کی جگہ کو فکس کرنے کی بہت کوشش کی کسی نے کہاں ڈھونڈا کسی نے کہاں کسی نے کہاں کیا کہا اس میں تقریباً چار کال ہو گئے ہیں نمبر ایک بات یہ کہ یہ غار شام میں ہے شام کا علاقہ یہ کہلاتا ہے اپنا سیریا جارڈن اسرائیل پیلسٹائن یہ پورا شام کہلاتا ہے اس زمانے میں جب شام بولتے تھے تو اس وقت یہ پورا شام کہلاتا تھا یہ بعد میں ٹکڑے ہو گئے کہ سیریا ایک الگ ملک ہوا جارڈن الگ ہوا اسرائیل الگ ہوا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو ایک ملک کے بائیس ٹکڑے کیے سعودی عرب الگ یہ الگ وہ الگ وہ الگ یونائیٹڈ عربی اور شارجہ اور فنا صاحب کو اتنا ٹکڑا کر دیا کہ اب لڑتے رہو آپس میں اور اپنی اپنی چیزوں پر فخر بڑائی کرتے رہو تم میں اتحاد اور اتفاق رہے ہی نہیں اللہ پاک امت میں کچھ اتفاق پیدا کرے اتحاد پیدا کرے تاکہ مل جل کر کام کر سکے خیر تو یہاں شام کا لفظ مفسرین جو لکھتے ہیں تو اس میں بظاہر جارڈن کا ایریا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سے ہمارے دوست جارڈن گھومنے کے لیے گئے تھے فلسطین گئے تو جارڈن میں جہاں سیر سیاحت کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ سیاح لوگ وہاں پر لے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے اور وہ غار ہے اور یہاں سابق کاف تھے وہاں کچھ رکھا ہوا بھی ہے وہاں کچھ ہڈیاں بھی ہیں وہاں ایک کتے کا ذرا سا کچھ نشان اور نمونہ بھی ہے کوئی چھوٹی سی مسجد بھی ایک طرف پہاڑی پہ بنی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ اصاب کاف کی جگہ ہے نمبر دو بعض لوگ کہتے ہیں یہ روم کا کوئی شہر ہے روم رومنز کا جو ایریا تھا کیونکہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین چلتا تھا اور رومنز میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین زیادہ چلتا تھا تو ان کی مخالفت میں یہ دقیانوس بادشاہ بت پرستی کرتا تھا انہوں نے اس کا کوئی نام بھی لیا بتلیوس یا پتہ نہیں اس طرح کا یہ اٹلی کے ایریے میں اس طرف اور کہا اس طرف یہ کوئی غار تھا یہ نے یہ تحقیق بیان کی نمبر تین بعضوں نے کہا کہ یہ اندلس کے علاقے میں تھا اندلس یعنی اسپین تو اسپین میں غرناتا کا علاقہ ہے وہاں پر بھی کسی زمانے میں عیسائیت تھی اور اس طرف یہ پہاڑی ہے غار ہے اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں ہڈیاں پڑی ہیں اور کچھ عبادت خانہ بنا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کا حصہ ہے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ چونکہ اندلس کے ہیں تو انہوں نے تفسیر قرطبی میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے ابو حیان الاندلسی نے بھی کہا کہ میں خود بھی گیا وہاں جا کر میں نے وہ غار دیکھا اور اس میں ایسے قرائن موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اصحاب کہف کا غار ہو اور نمبر چار چوتھی رائے یہ معلوم ہوتی ہے بازوں نے کہا ٹرکی میں ہے جو لوگ ٹرکی گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی وہاں ایک جگہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اصحاب کاف کی غار ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائیت کا مذہب رائش تھا اور ان میں بہت سے راہب ہوتے ہیں راہب کے معنی مونکس تو یہ لوگ اوپر عبادت خانوں میں جا کے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں تو قوم کی بدعنوانیوں سے پریشان ہو کر اور بت پرستی سے بھاگ کر اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی قوم سے الگ چھوڑ چھاڑ کے کہیں غار میں چلے جاتے تھے اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ مدت وہاں گزار دی وہاں ٹائم نکالا ان کا وہیں انتقال ہو گیا اور ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی بعد میں آنے والوں نے دیکھی تو کہہ دیا یہ سابق غار ہے کچھ چیزیں وہاں پر رکھ دی حقیقت یہ ہے کہ فکس ہم ایک جگہ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوگا اللہ معلوم قرآن پاک کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کوئی ہسٹوریکل بک نہیں ہے قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے اس لیے جو ضرورت سے زائد جز ہوتے ہیں اس کو قرآن بیان نہیں کرتا سورہ یوسف میں بھی لے لو کہ وہ قصہ اللہ نے بیان کیا لیکن جو غیر ضروری اجزاء تھے وہ سارے اللہ نے حذف کر لیے اس عورت کا نام کیا تھا لوگ پوچھتے ہیں زلیخا کیا قصہ ہوا تھا اس سے شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی نہیں تھی قرآن نے یہ سب باتیں بیان نہیں کی کیونکہ اس میں نصیحت کی کوئی چیز نہیں ہے قرآن صرف نصیحت بیان کرتا ہے کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے تو اس لیے اصحاب کہاف کے قصے میں جو ضروری نصیحت والی باتیں تھیں وہ اللہ نے بیان کی تاریخی چیزیں اللہ نے حذف کر دی ہیں اس لیے ہمیں بھی سروکار نہیں مفتی شبی صاحب فرماتے ہیں چونکہ آج کل لوگوں کو ہسٹوریکل چیزوں سے جغرافیہ سے دلچسپی ہے تو اس لیے میں نے یہاں چند صفوں میں یہ بحث کر دی ورنہ سمجھیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے اس بحث میں جانا بہرحال یہ تو اس جگہ کے متعلق ایک بات ہوئی آگے پھر ان کا قصہ کیا ہے تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ کسی زمانے میں جہاں بھی یہ لوگ تھے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا بت پرست تھا اور بت پرستی اور شرک پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا ایک مرتبہ قوم کا کچھ میلہ تھا جہاں وہ اپنی آبادی سے باہر نکلتے اور وہاں جا کر بہت بڑا بت خانہ ہے اس میں بتوں کی پوجا کرتے اور بت کے نام پر جانور ذبح کرتے اور پھر وہاں میلہ لگتا اور ڈھونگ ڈھمال ہوتا تو سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے اب بادشاہ کے جو مقرب لوگ تھے درباری تو ان کے کچھ جوان بچے تھے وہ بھی اس میں گئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے وہ سب پوجا پاٹ دیکھا اور یہ سب حرکتیں دیکھی اور ناچ گانا وغیرہ دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ یہ کیا مصیبت ہے یار یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی اور ہمارا کھلانے پلانے والا مربی کوئی اور ہم عبادت کسی اور کی کریں اور اپنے ہاتھ سے ایک بت تراش کر اس کو کلر اور پینٹ کر کے پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں یہ کہاں کی چیز ہے اب ایک جوان کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ کچھ بول تو نہیں سکا لیکن وہاں سے ہٹ کر کے قریب میں ایک درخت تھا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا دوسرے کے دل میں بھی یہی خیال آیا وہ بھی ادھر ادھر باہر نکل کے دیکھا یہ درخت کا سایہ ہے وہاں آ کے بیٹھ گیا تیسرا آیا چوتھا آیا پانچواں آیا چھ سات جتنے بھی تھے ان کے دل میں خیال ہے سب یہاں آ کے بیٹھے اب ایک دم سناٹا ہے کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہیں اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کچھ بولے اور کسی نے جا کر مخبری کر دی تو وہ پولیس پکڑے گی مارے گی تو اس لیے کوئی کچھ بول نہیں رہا کافی دیر ہو گئی تو اس کے بعد ایک نے کہا ارے بھائی ہم سب الگ تھلگ یہاں جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھے ہیں تو یہاں آنے کی وجہ کیا ہے وہ تو بیان کرنی چاہیے کچھ تھک گئے ہیں سایہ لینے کے لیے آئے ہیں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں کیا وجہ ہے تو ایک نے ہمت کر کے بول دیا بھائی دیکھو میں تو کچھ سایہ وایا لینے نہیں آ کے بیٹھا ہوں میں تو اس لیے آ کے بیٹھا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے دل میں کہ یہ سب نہیں بیٹھتا یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح کیا ہم بتوں کی عبادت کرتے پھرتے ہیں تو دوسرے کو ہمت ہے یار میں بھی اسی لیے ہے یار میں بھی اسی لیے ہے یا میرے دل میں بھی یہی خیال آیا ہے تو سب نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس زمانے میں دین مسیح رائش تھا اس کی تاریخ بازوں نے فکس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈھائی سو سال بعد یہ قصہ پیش آیا تھا تقریباً دو سو ڈھائی سو سال بعد اور تین سو سال تک یہ سوئے رہے تھے تو تین سو ڈھائی سو کتنے ہوئے پانچ سو پچاس جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کب ہوئی ہے عیسائی تاریخ کے حساب سے پانچ سو اکہتر تو گویا حضور کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ اپنی نیند سے اٹھے تھے اور پھر وہ ان پر جو موت تاری ہوئی وہ ہوئی تھی تو یہ حضور کے تشریف لانے سے اور نبوت سے قریب کے زمانے میں ہی ان کے اٹھنے کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہ اس وقت وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ڈھائی سو سال بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا کچھ لوگ صحیح عبادت گزار توحید موحد تھے تسلیس اور ٹرینیٹی کے قائل نہیں تھے تو ان لوگوں نے بھی وہ کچھ باتیں سنی تھی تو وہ ان کو پتا تھا اس کے حساب سے وہ موحد اور ایک اللہ کی عبادت گزار بنے اور انہوں نے ایسا کیا قریب میں ایک الگ سا کوئی کمرہ لے لیا کوئی جگہ لے لی اور چھپ چھپ کر وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بات پھیل گئی اور جاسوسوں نے دقیانوس بادشاہ کو جا کر بتا دیا کہ یہ لوگ تو ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے بادشاہ نے ان کو بلایا ان پر سختی کی ان سے شاہی لباس اتروا لیا ساری نعمت ناز و نخرے سب انہوں نے اتار دیے اور سختی بھی کی ان پر پھر ان کو کہا کہ تم جوان لڑکے ہو اس لیے میں ابھی تم کو قتل نہیں کرتا تم کو مہلت دیتا ہوں تم سدھر جاؤ اور ہمارے دین کو واپس قبول کر لو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا اب جب اس نے یہ دھمکی دی تو یہ لوگ واپس تو آئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا ہم کو زبردستی یہ کچھ کروا دے گا بہتر یہ کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے اس شہر سے باہر چلے جائیں اور کسی غار میں جا کر عبادت کریں غار کہتے ہیں چھوٹی سی کیو کو اور کہف کہتے ہیں بڑی کیو کو جو سرنگ پہاڑ کے اندر بڑی ہو جس میں اندر گھس جائیں اور کافی دور چلے جائیں تو اس کو کہف کہتے ہیں چھوٹی سی ہو تو اس کو غار کہتے ہیں جیسے غار ہیرا اور غارے سور وہ چھوٹی سی ہے تو کہف کے معنی بڑا بڑا غار اور بڑا سوراخ پہاڑی کے اندر تو ہم ایسے کسی غار میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت چھپ چھپ کر کرتے رہیں گے وہاں کوئی ہم کو پکڑنے نہیں آئے گا چنانچہ یہ لوگ راتوں رات چپ چاپ سے نکل پڑے اور غار میں پہنچے جاتے ہوئے ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا انہوں نے اس کو بگانا چاہا وہ بولا کہ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ میں تمہاری حفاظت کروں گا پہرا دوں گا انہوں نے اس اس کو کو غیبی مدد سمجھا کہ یہ کتا بول رہا ہے آنے دیا وہ وہ گیا غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا دہلیز پر اور یہ لوگ اندر گھس گئے اور جا کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے پوری رات عبادت باقی رات عبادت کرتے رہے صبح ہوئی تھکے ماندے سو گئے اللہ پاک نے ان کو سلا دیا سلا دیا سلا دیا اور بغیر کھائے پیئے پیشاب اسٹنجا بغیر وٹامن پروٹین جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو سلائے رکھا اور یہ کروٹ بھی پلٹتے رہتے تھے تاکہ زمین ان کے جسم کو کھا نہ سکے اور اپنے اندر نگل نہ لے اس لیے بار بار کروٹ پلٹتے رہے اور اللہ نے ان کو ایسی جگہ سلایا کہ وہ سورج کی دھوپ جو ہے صبح کو بھی ان پر نہ گرے اور شام کو بھی ان پر نہ گرے مگر ہوا جو ہے فریش ایئر وہاں سے آتی رہے اور ان کا جسم محفوظ رہے قدرت کا کارخانہ ہے اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کی اس کے بعد تین سو سال بعد اللہ نے ان کو جگایا یہ اٹھے اور اس میں کیا حکمت تھی اس وقت بادشاہ بہت نیک تھا مسلمان تھا اس کا نام کچھ لکھا ہے کتابوں میں بھول گیا میں بدریسوس یا اس قسم کا نام تھا وہ دقیانوس تھا یہ بید رسوس بیدرسوس نام کا بادشاہ تھا یہ موحد تھا اور اس زمانے میں ایک پرابلم ہو گیا تھا ماننے والے مسلمانوں میں ایک اختلاف ہو گیا تھا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھنا ہے لائف آفٹر ڈیتھ یہ روحانی اور اسپرچل ہے یا جسمانی اور فزیکل ہے دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت کہنے لگی یار بعض بادل موت جو ہے یہ قبر سے دوبارہ اٹھنا کچھ نہیں ہے یہ قبر ہی کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور روحانی ایک زندگی ہے اگر نیک آدمی ہے تو اس کو روحانی طور پر سکون ملے گا جیسے کسی کو کوئی اچھا خواب آئے مکے میں ہے مدینے میں ہے اور یا کھا رہا ہے پی رہا ہے آرام کر رہا ہے عیش کر رہا ہے اور اگر برا آدمی تھا تو وہ اس کو روحانی طور پر برے خواب آئیں گے جیسے برے خواب آتے ہیں اس طرح ڈراؤ نے خواب سانپ نے ڈس لیا مار دیا آگ میں جل رہا ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ روحانی چیزیں ہیں ورنہ حقیقت کچھ نہیں دوسری جماعت کہتی تھی نہیں بعض بادل موت حقیقت ہے اور قبر سے باقاعدہ مٹی ہٹے گی اور جسم اٹھے گا اور باہر نکلے گا اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے حساب کتاب ہوگا جزا سزا ہوگی اور اس کے بعد یا تو جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے اس جسم کے ساتھ ہم کو اٹھایا جائے گا اب اس میں بحث ہونے لگی آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے اس بادشاہ کی دعائیں قبول کی اس پر رحم کیا بادشاہ نیک تھا اس نے اللہ سے کہا اللہ یہ دو مسلمان جماعتیں آپس میں اختلاف کر رہی ہیں آپ ہی کچھ فیصلہ فرما دیجئے اللہ نے اصحاب کہو کو اٹھایا وہ آئے ان سے باتیں ہوئی تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو اللہ تین سو سال تک آدمی کو سلا کر کے بغیر کھائے پیے سلا کر کے اٹھا سکتا ہے وہ جو انسان قبر میں جا کے ہڈی ہڈی ہو گیا ہو اس کو بھی دوبارہ نکال سکتا ہے اور ان لوگوں کی تائید ہوئی جو کہتے تھے صحیح عقیدہ تھا کہ یہ فزیکل ہے جسمانی ہے جسم نکلے گا قبر سے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس لیے اللہ نے اس وقت ان کو اٹھایا اور حافظ ابن کثیر نے نقل کیا اور مفتی صاحب نے بعض مفسرین کے حوالے سے لمبا قصہ نقل کیا بتائیں گے وہاں کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے جا کر ملے بھی سب سے باتیں بھی ہوئی پھر وہ اپنے غار میں واپس گئے اور اندر جا کر کے پھر سو گئے اس وقت دوبارہ جب وہ سوئے ہیں تو اللہ نے ان پر جو موت ہے وہ تاریخ کر دی کیونکہ کلو نفس قتل موت تو موت آ گئی ان کی روح نکل گئی مر گئے پھر ان کی ان کا جسم وہیں پر ختم ہو گیا وہ کتا بھی مر گیا وہ بھی مر گئے اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا یار ہم نے یہاں پر کوئی مسجد بنانی نہیں چاہیے اور ذرا یادگیری کے طور پر تو اس پہاڑی کے اطراف میں بادشاہ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی نشانی تھی کہ یہاں کچھ بہت نیک لڑکے آئے تھے اور ان کا یہ قصہ ہوا تھا تو یہ اصحاب کا ایک مختصر سا قصہ ہے اور اب آگے ہم اس کے اجزاء کو یہاں پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نقص علیہ کا نبا بالحق ہم ان کو ہم ان کا قصہ تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک کا مطلب کیا ہے کچھ لوگ یہ قصہ سناتے ہیں اس میں گڑبڑ سڑبڑ بہت کرتے ہیں جی اور کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ قصے لکھے ہوئے تھے اور ان کو نام دیا تھا دا سیون سلیپرز سات سونے والے سات سونے والوں کا قصہ تو اس میں جیسے قصہ کہانی بیان کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے عام طور پر اللہ معاف کرے ہمارے بعض وائزین اور مقررین بھی بے نقطے والی کہانیاں سناتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے ایسی ایسی حدیثیں بھی بیان کر جاتے ہیں جس کا کوئی حوالہ نہیں تو ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جو لوگ قصہ کہانی والے ہوتے ہیں وہ گڑبڑ سربڑ بہت کرتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم ان کا قصہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں جس میں کوئی گڑبڑ سربڑ نہیں کوئی اضافہ نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے وہ کیا ہے فرمایا ان فتیت تن یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے بھی ان کی ہدایت بڑھا دی آمنو بربہم جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے ہاں جوان جی جوانی جو ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی عبادت بھی صحیح ہوتی ہے اور ایمان بھی صحیح ہو سکتا ہے بڑھاپے میں یہ ہو جاتا ہے پرانی عادتیں پرانے اخلاق کچھ ایسے جم جاتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی ٹھیک ٹھاک ریپیرنگ اور اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے جوان کی اصلاح آسان ہوتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے ان میں اکثر جوان تھے جو بوڑھے تھے وہ تو اڑے رہے اپنے شرک پر بت پرستی کے اوپر بوڑھوں میں بہت کم ایمان لائے ان کی پرانی عادتیں اور پرانی ہیبٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی لیکن جو جوان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوان تھے حضرت عمر جوان تھے حضرت عثمان جوان تھے حضرت علی تو ابھی چھوٹے تھے جوانی کو بھی نہیں پہنچے تھے نوجوانی کو بھی نہیں دس سال کے تھے صرف اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابو ابن الجرا حضرت عبد الرحمان ابن اوف ان کی اٹھارہ بیس سال کی عمریں تھی ابو بکر صدیق کی پینتیس اڑتیس سال کی عمر تھی حضرت عمر کی اس سے کم تھی بائیس پچیس سال کی عمر تھی تو یہ حضرات صحابہ سب جوانی کی عمر والے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے کام اٹھایا اور جوانی جو ہوتی ہے جیسے وہ اقبال نے کہا اوقابی روح جب جمع ہوتی ہے نوجوانوں میں تو پھر بات بنتی ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ پاک نے جوانی کی قدر کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے اصحاب قحف بھی کچھ جوان لڑکے تھے بربہم اور اسی لیے جوانی کی قدر کرنے کی تاکید آئی فرمایا جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر لے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سہے میں ہوگا شاب فی عبادت اللہ عز یوزلحم اللہ میں کہا سات کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ایک تو امام العادل اور دوسرا فرمایا نشا فی عبادت اللہ عز و جل اور ایک حدیث میں فرمایا من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورن یوم القیامہ جس آدمی کے بال دین اسلام کی خدمت میں سفید ہوں تو وہ سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث بنیں گے ایک حدیث میں فرمایا عجیب اور ابو کا مین شاب بھی لئی ست لہو سب تمہارے رب بھی تعجب کرتے ہیں ایسے جوان لڑکے پر جس کو کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو ادھر ادھر جو جوانوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں عشقیہ چیزیں ہیں گڑبڑ سڑبڑ والی چیزیں ہیں بد اخلاقیاں ہیں مال دولت کی سمجھیے کہ حوث ہے دنیا داری ہے تو ایسی چیزوں کی اس کو کوئی حوث ہی نہ ہو اللہ کی لو لگی ہوئی ہو تو ایسے اللہ والے جوان پر خود اللہ بھی تعجب کرتے ہیں کیا تعجب کرتے ہیں اللہ پاک ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک اس کو کہتے ہیں ایوہ من اجلی انت عندی کبعض ملائکتی اے جوان لڑکے جو اپنی شہوتوں کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہے تیرا درجہ میرے یہاں میرے بعض فرشتوں جیسا ہے اللہ اس جوان کو فرشتوں جیسا سمجھتے ہیں کہ یہ جوان تو فرشتہ ہے تو اللہ پاک جوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جوان اللہ کی طرف آ جائے بڑھاپے میں تو سب تسبیح پکڑ لیتے ہیں پکڑنا ہی پڑتا ہے پاؤں قبر میں لٹکتے ہیں جائیں گے کہاں لیکن جوانی میں جب اختیار ہے جوش ہے اس وقت آدمی اللہ کی عبادت کرے دین کی خدمت کرے یہ اصل چیز ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق دے اس کو اللہ نے کہا انہوں فتیت الامن بربہم جوان تھے جو رب پر ایمان لائے وزد نہ ہوں ہم نے بھی ان کی ہدایت بڑھا دی ہدایت گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے شروع میں اس مضمون کو بہت زور شور سے بیان کرتے ہیں شروع ہی میں آٹھ آیتیں ایسی پیش کرتے ہیں جس میں ہدایت کے بڑھنے کا ذکر ہے کہ لیس دادو ایمان مع ایمان وزید نا فضادت ہوں ایمان امستر ایمان بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے ہم دیکھتے نہیں رمضان میں ایمان بڑھ جاتا ہے جیسی عید ہو جاتی ہے تو پھر بالکل لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ جو بیٹری چارج ہوئی تھی تو واپس اس کا چارجنگ ختم ہو جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے اس کو چارج کرنا پڑتا ہے تو یہ ایمان کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جوان لڑکے تھے اللہ پر ایمان لائے ہم نے ان کی بیٹری چارج کر دی اور ہم نے ان کا ان کی ہدایت کو بڑھا دیا انکریز کر دیا اضافہ کر دیا کیسے اضافہ کیا فرمایا وربطنا قلوبهم اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا باندھ دیا جیسے گھانٹ باندھتے ہیں نا گرا باندھتے ہیں تو ربتنا ربتا کے معنی باندھنے کے ہیں ایک چیز کوئی جانور ہو اس کو آپ پول کے ساتھ باندھ دیں تو وہ جانور بھاگے گا نہیں وہیں کھڑا رہے گا اللہ کہتے ہم نے ان کا دل باندھ دیا یعنی ایمان پر ان کو مضبوط فرم اسٹرانگ پختہ کر دیا ان کو وہ ربت از قوم فقالو رب ہاں یہ ہمت جو ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمت مردہ تو مدد خدا اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے بھی ہمت کی میں نے بھی ان کا دل مضبوط کر دیا کیسے جب بادشاہ کے دربار میں وہ پکڑے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے وہاں دو ٹوک صاف زبان میں کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے دربار میں آئے تھے فرعون نے پوچھا تھا قال فرعون وما رب العالمین تو رب العالمین کی دعوت دیتا ہے تو کون ہے رب العالمین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین رب السماوات والارض وما بینہما بیچ میں جو کچھ ہے انہوں نے پوچھا اس نے پھر کوئی دھمکی سنائی قال لمن حوله لا تستمعون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون مشرق اور مغرب کا رب ہے اگر تم میں کچھ سمجھ ہو تو سمجھو اس نے پھر آگے کچھ کہا ان کو دمتا قال لئن اتخذت الها غیر لا جعلنك من المسجونین ارے میرے سوا کسی کو تو نے خدا سمجھانا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا مروا دوں گا پٹائی کروا دوں گا پھر موسا علیہ السلام نے کہا ولو جی تو کبھی شعی مبین ہاں اگر میں نے تجھ کو کوئی دلیل دکھائی تو بھی تو میرے ساتھ ایسی حرکت کرے گا خالفت بھی ان کن تم صادقین کیا دلیل ہے تیرے پاس دکھا مجھ کو اگر تو سچا ہے فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو پھینکی تو وہ لاٹھی ایک بڑ سانپ بن گئی دوڑی فرعون کی طرف وہ سانپ پھسل سانپ سے تو سبھی ڈرتے ہیں کون نہیں ڈرتا سب بھاگتے ہیں ہاں اسماعیل بھائی جیسا کہ وہ بہادر ہو تو ڈنڈا لے کے مارے گا اس کو ہم جیسے تو تو بھاگیں گے سانپ دیکھ کر اب کی بھی ٹٹی نکل گئی وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تخت پر سے کودا چھلانگ ماری بچاؤ بچاؤ بچاؤ پیچھے بھاگا اب پورے دربار میں کھلبلی مچ گئی سب اس کے درباری بھی بھاگ رہے ہیں سانپ دیکھ کر اور سانپ ہے کہ وہ بھاگے جا رہا ہے فرعون کی طرف حضرت علیہ السلام نے واپس اس سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا اب کے جان میں جان آئی لیکن وہ ڈر گیا اتنا روب اس پر تاری ہو گیا کہ موسا علیہ السلام کو چھیڑ نہیں سکا دیا موسا علیہ السلام کو تم ابھی جاؤ میں سوچتا ہوں بعد میں دیکھوں گا تو اللہ پاک جب ہمت دیتے ہیں تو مضبوطی سے دل کو جمع دیتے ہیں اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے کہا تھا ربی شرح ویسر سرلی امری میرے میرے سینے کو شرح صدر کر دیجیے میرا کام آسان کر دیجیے اللہ نے شرح صدر بھی کیا کام بھی آسان کر دیا یہاں پر بھی اصحاب کاف دربار دربار اس, اس کے شاہی دربار میں آئے اور اس نے سختی کرنی شروع کی تو وہ کسی سے ڈرے نہیں سارا دربار بڑھا ہوا ہے لیکن سب کے سامنے مقابلہ کر کے ڈٹ کر کے کہہ رہے ہیں اسی لیے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا افضل الجہاد کلیمت ان دا سلطان ان جائر سب سے بہترین جہاد یہ حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے بولنا اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا جہاں یقین ہے کہ جان جائے گی حجاج بن یوسف جیسا یہ قتل ہی کر دے گا تو لیکن پھر بھی آدمی حق بات بیان کرے اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے میدان جہاد میں تو ون اور لوز ہار جیت کا امکان ہوتا ہے یہاں تو ہار ہی ہار ہے پھر بھی آدمی حق بات بول رہا ہے تو یہ سب سے بہترین جہاد ہے حضور نے ارشاد فرمایا تو یہ اصحاب کہف کا جہاد تھا کہ سامنے آ کر حق بات بولے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من الہا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے لقد قلنا اذن شتتا اگر ہم ایسا کریں تو بڑی بیجا بات ہوئی بھائی بیجا بات نہیں کرنی چاہیے بیجا غلط سلط بات غلط بات نہیں کرنی چاہیے حق بات بولنی چاہیے ہم حق بات بولیں گے غلط بات نہیں بولیں گے دیکھو یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اتخذو من دونہ آلیہ لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو بتاؤ ہے ہاں جی یہ بت پرستی جو ہے کتنی پوچی اور ڈھیلی چیز ہے سوچو تو صحیح ایک آدمی ہیمر اور چیزل کے ذریعے سے پتھر کو تراشتا ہے اس کی ناک بناتا ہے اس کی آنکھ بناتا ہے اس کے بال بناتا ہے اس کے ہاتھ بناتا ہے اور پھر جب وہ بن گیا تو اس کو پینٹ کرتا ہے اس کو صاف کرتا ہے اور جب وہ سامنے آ گیا تو ہائے ہائے رام رام کرتا ہے یہ کیسی چیز ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھ بیٹھے اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نمرود کے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ افتا قال فتح بدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون وہاں پر دوسری جگہ فرمایا تھا ما لكم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین آگے کیا ہے اس میں نہ سنتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اس کو سنتا بھی نہیں ہے یہ بدھ دیکھتا بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ کام بھی نہیں آتا ہے اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو آپ کو کوئی نفع نہیں دیتا کوئی نقصان نہیں دیتا ہے اس کی عبادت یہ کہاں کی چیز اس کو کہا کہ یہ بت کی عبادت کے لیے کوئی کلیئر پروف اور ایویڈنس ہو تو بتاؤ ایک دفعہ میں ایک پلین میں بیٹھا ہوا تھا میرے بازو میں ایک ایسا بت پرست بیٹھا ہوا تھا تو وہ باتیں کرنے لگا اردو میں اپنا دیسی تھا تو سب گورے تھے ہم دونوں دیسی تھے تو آپس میں الجنس الجنس تو اپنے دیش کی وجہ سے اپنی بھاشا میں اردو میں ہندی وہ ہندی بول رہا ہے میں اردو بول رہا ہوں باتیں کرنے لگے اور اچھی ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تو وہ کچھ سمجھیے کہ جانکار آدمی تھا اسلام کو بھی اس نے اسٹڈی کیا تھا وہ مجھے پوچھنے لگا کہ یہ بدھ کی تم پوجا کیوں نہیں کرتے میں کہا اس کی کیوں پوجا کریں وہ پوجا کرنے کی چیز ہے اپنے ہاتھ سے بناتے پھر کہتے میرا خدا ہے تم کیوں کرتے ہو یہ بتاؤ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو خدا کو تم نے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے تو کہنے لگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم چونکہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے تو خدا کے لیے ہم امیج بناتے ہیں امیج کے معنی کوئی ایسی چیز جس کو ہم دیکھ سکیں اور وہ نمونہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ اس میں خدا آ گیا ہے اس کا ایک اس کا ایک نمونہ سیمپل تو اس کا ایک ہم سیمپل بناتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیونکہ ہم انسان ہیں تو جیسے ہمارے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھ سکیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی چیز ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو میں نے کہا بھئی یہ امیج کا ہونا یہ تو بچوں کی حرکت ہے دیکھو وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر ہے ٹوئی ہے وہ ٹوئی سے کھیل رہا ہے تو چھوٹے بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایسی ٹیڈی بیئر اور ٹوئی اور کھلونا اور ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے ہم تو سمجھدار ہیں ہم بڑے ہیں ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ خدا کے لیے ہم کوئی نمونہ بنائیں کوئی امیج بنائیں اور ہم کہیں کہ یہ خدا ہے اور خدا اس میں اتر آیا ہے اور اس کی عبادت کرو بالخصوص اگر خدا نے کہا ہوتا کہ میری کوئی چیز بناؤ اور میرا کوئی نمونہ بناؤ تو ہم مانتے لیکن خدا نے کہنا تو درکنار منع کیا ہے کہ میری امیج مت بنانا بلکہ انسان خدا کی تو خدا کی انسان کی بھی امیج بنانے سے منع کیا ہے جی انسان کی مورتی بنانے سے منع کیا ہے انسان کے فوٹو بنانے سے منع کیا ہے تو جب انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ کارٹون ڈرا کرتے ہیں وہ منع کیا ہے تو انسانوں کی بت پرستی جو شروع ہوئی ہے وہ فوٹو سے شروع شروع ہوئی ہے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں یہ بت پرستی جو شروع ہوئی حضرت نو علیہ السلام سے پہلے جس کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ کیوں اس لیے کہ نیک لوگ تھے تو ان کی پہلے تصویریں بنائی اس کے بعد شیطان نے ان کو کہا کہ ان کی مورتی بناؤ اور ان کو یاد کرو کہ یہ بہت نیک آدمی تھا جو سورہ نو میں ہے نا ولا تذر ودم ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نسرا تو یہ ودن اور سواعن اور یغوس اور یعوق اور یہ نصر یہ کسی زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام تھے تو ان بزرگوں کے نام پر انہوں نے بت بنائے پھر یہ جنریشن ختم ہو گیا تو نیکسٹ جنریشن کو شیطان نے کہا کہ تم ان کی صرف ریسپیکٹ کیوں کرتے ہو ان کی عبادت بھی شروع کرو تو پھر عبادت شروع ہوئی تو بت پرستی اس طرح وجود میں آئی ہے تو یہاں پر اصحاب یہ کہہ رہے ہیں لولا علیہم بسلطان سلطان ارے تم نے بت کی پوجا کرنی ہے تو کوئی دلیل تو دو کوئی قرآن آیت قرآن میں کہیں اللہ نے کہا ہو کوئی کتاب میں پچھلی کتابوں میں کہیں پر کہا ہو تورات میں زبور میں انجیل میں کہ مورتی بنانا اور اس کی عبادت کرنا اور میں اس میں اتر آؤں گا ایسی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں نہ نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے اپنی طرف سے ایک خیال تم نے کیا ہے اور تم اس کی چیزیں کرتے ہو اس لیے اللہ پاک کو یہ شرک جو ہے بہت سمجھیے مکروح اور گناؤنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور سے پوچھا ایو اعظم عند اللہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کیا ہے فرمایا اللہ ندن خلق سب سے بڑا گناہ یہ کہ تو اللہ کے برابر اور ہم پلہ کسی اور کو قرار دے حالانکہ تجھ کو پیدا اللہ نے کیا تھا اس بت نے نہیں کیا تھا اللہ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اور تو جا کر عبادت کرتا ہے دوسرے کی اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ اللہ یکرش رکھ ہی وہ یگ فرو محدود شرک انفرگیویبل سن ہے ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی اللہ نے کہہ دیا میں سب معاف کر سکتا ہوں شرک معاف نہیں کروں گا شرک معاف نہیں کروں گا تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تم شرک جو کرتے ہو کوئی دلیل تو دو دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس فمن ازلم منی اللہ کا زبا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھوٹی جھوٹی باتیں کرے کہ یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ یہ بھی غور یہ بھی گور یہ بھی گور یہ بھی گوت اور ہزاروں گاڈ اور بت بنا لے اور سمجھیے گا پتھر کا بھی بت بنائے اور پیتل کا بھی تانبے کا بھی لوہے کا بھی اور سمجھیے لکڑی کا بھی اور سونے کا بھی چاندی کا بھی اور مخلوقات میں اوروں کو بھی بت بنائے اس مخلوق کو اس مخلوق کو حتیٰ کہ سانپ کو بندر کو ان کو بھی خدا بنائے اور کہ اس میں بھی خدا ان کو نظر آتا ہے اور خدا اپنی مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور اترے ہوئے ہے یہ سب باتیں بیکار باتیں ہیں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے اور من گھڑت باتیں نہیں کہنی چاہیے آگے وہ عید اللہ کل صبح یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق دے شرک سے بت پرستی سے ہماری ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور جو لوگ شرک بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے وہ آخر رمضان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا ارحم الراحمين اپنے پاک پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک میں جو عقائد بیان کیے ہیں حق باتیں بیان کی ہیں ان کو حق سمجھنے اور اپنے دل میں جگہ دینے بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے ایمان پر زندگی عطا فرمائیے ایمان پر موت عطا فرمائیے اور ایمان کے ساتھ قیامت کے روز میدان حشر میں اپنے دربار میں حاضری نصیب فرمائیے یا مقلب القلوب ثبت قلوب نا دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى فاطق یا اللہ باہر ارتداد کی ہوائیں پھیلتی ہیں لوگ دین چھوڑ کر کہیں سے کہیں جاتے ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ایک ایک جوان لڑکے لڑکی بچہ بچی کی حفاظت فرمائیے جو بیچارے دین چھوڑ کر بھاگ گئے مرتد ہو گئے ان کو یا اللہ سمجھ عطا فرمائیے دین کی طرف واپسی عطا فرمائیے یا اللہ جو دین سے بیزار ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو واپس دین کی طرف لوٹنا نصیب فرمائیے یا اللہ اس ملک پر رحم فرمائیے ملک کی حفاظت فرمائیے سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ یہاں سے نفرتوں والا ماحول ختم فرمائیے پیار محبت والا ماحول پیدا فرمائیے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے ہر خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم آفت سے ہماری حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اشراق پڑھ لیجئے انشاءاللہ مقبول حجم ہی کا ثواب ملے گا جزاکم اللہ اللہ